حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کسی مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں مگر تین جرائم میں سے کسی ایک کی بنا پر جو شخص شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے اس پر رجم کی سزا ہے جو شخص کسی کو جان بوجھ کر ناحق حق قتل کر دے تو اسے قصاصاً قتل کر دیا جائے گا اور جو شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار باسٹھ